حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے قربانی کے لیے ایک مینڈا خریدا بھیڑیا اس کے سورینوں اور کان سے کچھ حصہ کاٹ کر لے گیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی قربانی کر دیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھیالیس